رستے پہ لایا اس نے میری آفت خراب کی تھی یہ باتیں کس دیا اللہ تعالی نہیں بدل دی کسی کا اعتقاد بدل دی طاقت ہی نہیں نو اللہ نے قیامت کے دن تو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ سامنے شیطان نے گمراہ کیا پکڑ یہ سارا ممبا سب اللہ کب الحاق جو شیطان دے عمل ہے وہ پکڑ شیطان دیا گلا سن کے خوش ہو کے وہ پیچھے لگن والے انہوں اپنے پیچھے بلکہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر سب قیامت دن جس وقت لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ شیطان ابلیس نے سانو گبراہ شیطان ابلیس کی کہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہے گا کہ ماں علیکم من سلطان منو تو طاقت ہی نہیں اللہ نے دیکھی کہ میں سانوں تھی نہ چاہتے ہو تو زبردستی کو گم خیال تھا بدلنا اعتقاد بدلنا عمل تے کو برے کرا ملو کے پتا ماں کانا لی علیہ من سلطان منو تو اللہ نے طاقت ہی نہیں دی کہ میں تھوڑے سے میں جبر کر کے تو سانو اپنے نال کا بنا دیا ہوا کی کب گا اللہ انتا ہو تو میں برائی کی طرف بلا سب نو بلانا ہر ایک نو بلا جنہوں میری گلا چنگیا لگتی سن خوش لگتی سن بہتر لگتی سن آپ سمجھ کے تو میرے پیچھے آؤ تو تم جب تم میں بلایا تھی میرے مگر آ سر میری بات نو پسند کر کے آئے سا تو میں زبردستی ڈنڈے لوگ لے کے آیا سگا کلو منہ نہیں بلو منہ جی میرے پیچھے جنہ کی جماعت نے آ کے قرآن مجید پیچھے کھڑے ہو کے سنے سن کے انہوں نے ایک دوسرے نو یہ کہ جنا سمے نہ قرآن آجا جا دیے نہ خوش یہ کلام جڑا ہے شخص پڑھ رہے انہیں تو سڈیا اکھان کھول دیتی عجیب قسم کی بات عجیب قسم کا بران یہ جس چیز چیز کی طرف بلا رہے ہیں تو اس چیز نظر انداز کر دیتا ہے وہ جن کون سن عیسائی کے جن سن منگے سن کہ السلام خدا کا بیٹا ہے مریم خدا کی بیوی قرآن سننے پتا لگا تو خدا کو نہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی وہی اولاد نہ وہی کبھی کہنے لگے سارے کہ قرآن سن کے اکھا کھل گئی سانو لوگ خدا کی بیوی بھی ہے خدا کا بیٹا بھی ہے اچھی اس گل واسطے من سا کہ کوئی خدا سے جھوٹ بول سکتا یہ سچ ہی کہنے ہوں ممبر سے جو بیٹھے خدا کی کتاب ہاتھ چڑی پھر جو پہ حقیقت کے گے اچھی یہ گمان ہی نہیں تھا کرتے کہ کوئی شخص اللہ سے بھی جھوٹ بول کہ اللہ کی اولاد نہیں تو کہہ اولاد ہے اللہ کی بیوی نہیں تو سکھا بیوی ہے ہم جیسا اللہ کے خلاف کوئی جرم کر سکتا قرآن سننے میں پتا لگا کہ ساڈا یہ خیال سوچا سی یہ نہیں ایمجھتے رہے کہ خدا دے کوئی نہیں بول سکتا تو بول دے اور اسی انہوں منگے ساری ہستی سڈے عقیدت مندی کی تھی جہی گل یہ کہتے ہیں پہ یہ پرکھو تو یہ ہو بھی سکتی حضرت مسیح نو خدا کا بیٹا بنا لیا حضرت کالا تین یہد ازائر نے اللہ ہے یہودیاں نے ازائر نو خدا کا بیٹا بنا لیا اگر خدا دی بھی اولاد ہے خدا دی بھی بیوی ہے تو کی فرق ہے سارے سے نے قرآن سنیا ہدایت کی بات سنیا سچی بات ان لوگوں نے جس وقت تک ان لوگوں دیا گلان سنیا کہ اس عقیدت مندی رہے کہ نہیں جی سارے بزرگ جو کچھ کہ بس ٹھیک ہے اقل آئے سمجھ آئے نہ بند کر کے پیچھے لگ نہیں اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ بشر بات اللہ اے یستا میں اون علیہ میں اون لوگوں کو خوشخبری دے جے دوسرے کی بات سنتے ہیں انیا گولیا پیچھے نہیں رکھتے وہ گل تلاش کرتے ہیں کہ شہید کنی تو دکھلتے this سانو تو کوئی پتا نہیں لگتا جس مولوی کی گل سنی ہے نا یہ ملو ہے ساتھی کہتا اللہ تعالی نے کوئی ایسے بندے نہیں دسے جہے یہو جہ وقوف نے نا جنہوں گل سن کے تے صحیح غلط گلت بھی تبیز کر دی یہ نہیں انہوں تو قرآن پاگل کرنا بے وقوف نے سمجھدار ہو جا گل سنے تو وہ سچ جھوٹ میں امتیاز یہ باتیں کبھی ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی اللہ کم الحاقین نے اور میں اولا اللہ دینا نہ ہو بندہ ہو اول الحبا جی سانچن والے نے بات نو صحیح تے غلط نو دیکھن والے پھر غلط نو دین والے اور صحیح دے پیچھے لگ جاتے یہ ہوئی اصل مند میں یہ ہوئی ہدایت کیا ایسے لوگ جنہوں نے یہی پتا نہیں کوئی برا کلما بھی کہہ دے تو کہنا وہ بھی ٹھیک ہے جی صحیح کہہ دے تو بھی کہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی دی مثال کی کچھ ان مثال ہے جی بکری دی مثال صاحب اچھا، نے پوچھا یاد سنا بکری دی کس طرح مثال فرمایا بکری جہاں کنو پکڑ کے ٹور پاؤ وہ ٹور پاؤں کوئی انہوں تمیز نہیں ہوتی کہ چور منو فری جانا جا مالک فری کوئی کے فرق تو جس آدمی تمیز نہیں انسان نو اللہ نے عقل دی اس سے واسطے عقل دیتی ہے کہ اس کے ذریعے بات وہ سنے وہی بات جنہوں بے وقوف سمجھا جاتا سی کہ بلال سے سلمان فارسی یہ اکھڑے ننگے بے سمجھ بے عقل لو ابو جال تے ابو لاب بڑے دلال تے بڑے چودھری تے بڑے سردار انہوں محمد رسول اللہ علیہ وسلم دی بات سمجھن دی توفیق نہیں کی झूठ टटोल ले और खेल सही गलत भी तमीज اللہ تعالیٰ کہ اس دن دے گا کنو اپنے بیٹیا بھی جاننا دو طرح سنو پھر فرمایا بیٹیا کے بعد بیوی نوے بیوی بھی جاننا سٹ دو کتنے لے جائے گا یہاں باپ کے متعلق کبھی سب ماں کے متعلق دیکھا بیرلا ہلتی تو گئی ہے فرمایا کہ وہ سارے خاندان اپنے کہ یا اللہ جن بھی ہیں انہوں پکڑ کے روک اللہ تعالیٰ فرما نے اس دن کوئی چڑیا قبول نہیں کسی نے پکڑ لیا گیا تبھی کر دیا گنا تیرے بد مار تیری جان جھوٹ بولتا رہے ہو خیالتا تو کرتا رہے ہو اچھے بیٹیا بیٹیا پکڑا گے بیٹیا نے گنا بیوی نو پکڑا گے بیوی تیری سے گنا ماں تیری نو پکڑا گے ماں سے گنا کلو چھڑ دیتا جائے تو یہاں سارے کا کرایہ قبول کر دیا جائے ایسا نہیں کہنا کون ساری موت فرمایا یارونا ہوں بریدن بن رہا ہو قریبا یہ دنیا کے پیچھے لگے لوگ بے سمجھ بے خبر یارونا ہوں بریدن یہ سمجھتے ہیں یہ زندگی بڑی ہے موت دور ہے کتنے دور ہے اسی جو دیکھے رات نو صحیح سلامت دکان بند کر کے کھا گئے صبح دی فجر دی نماز دے وقت مقصد اعلان ہو گیا کہ فلاں آدمی رات نو لوگ کتنے موت دور کنوں دور سکتا گل کہ جڑے بہت ہے نا دنیا پیچھے دور ہے یہ موت نو یہ دور سمجھ حساب کتاب کے وقت میں دور سمجھ بن ہو قریبا اللہ تعالیٰ نے سانو کیا تھی سب نے موت ایس بھی کرو آنی کرو کلو کس کی آنی کس کی آنی کس کی آنی اور اسی اسی سال نبے نبے سال دے ہونے کے بعد بھی جس میں موت آدی تو کی کر دے ربے لو اخر ساری یہ نہ آ جانے قریب سات سدا کا ماحول میں لکھے یا ہونے موت آ گئی لو اسی سال بدکاریاں بھی پکے کرتا رہا بے نماز رہا بے روز رہا دنیا کے دنیا میں فسے ابھی دین کا کبھی خیال ہی نہیں کیا اس دن نو تو انہیں یاد ہی نہیں نہ مرنا مطلب بھی ہو رب لولا ہر پانی آ جانے قریب تھوڑی سی اور مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نو میرے کو کیا ہم نے تمہیں ایک طویل عمر نہیں دی سال کی عمر سات سال کی عمر چالیس سال کی عمر تیس سال کی عمر نے تھوڑا جہا موقع دے دیو تھوڑی جی مہلت دے گا ہوں میں اللہ پہ ایمان لا رسول پہ ایمان اور بڑا آپ پچھتایا کیا ہو جب چین چوک گئی تھے ان کو وقت گرو کیا میرا خود زمین ساری نکل چکی ہوں سوچا ہے ایک سال بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھے آپ کو لے سکے اور ایک سال چار دورے دےا پائے گا کسی نے ہمت نہیں کہ اج تیری موت کا دن تھا اور کن قریبی رشتہ دار تیری موت دونوں نے ڈر نہیں تیری موت کا تو نہیں ڈر کوئی دوسرے کی خاطر جان دین واسطے تیار نہیں ہوں نہ قیامت میں تیار ہوں واقعہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا بیمار ہو گیا سخت بیمار ہو اس کی ماں سج کے سج کے جائے کیونکہ بچہ میں قربان کر بچہ تیری موت منو آ ایک دن ہے تیلیاں کا ٹرا کھل گیا رات کو اندھیری رات اندھیری چ لے پی ٹگا سونگتا سونگتا سونگتا اور مائی کی چار پائی کو اس نے سنیا اسی کہ ملکل موت کوئی کالے رنگ کا ہوگا اس سمجھا پتھر میرا بڑھ سک بیمار یہ ملکل موت ہی ہونا وہی منجی کے اتر جو سون لگتا بھی سنیا اپنی چار پائی کے دن دیجیے بیمار کی منجی آدھے وہ جی روز کہہی سی بچا تیری منو جس ویل یہ دیکھا اس نے سمجھ آئی سکے موت ہی پھر کہ بیمار کی منجی آؤ اتنا رو رو پی گیا کہ ٹگا کھلیا سی وہ کدھر گیا کسی دیکھا کہ نہیں انہیں کہا ہوا ہاں، وہ تو ٹگا سی فجری پھر منڈے نے آیا ہے کی ماں جی ہے بچہ تیری منو انہیں آ جا ہاں، مکانا رات تو میری منجی آپ کرتی سر کوئی کسی کی موت لین واسطے تیار نہیں سنیا نہیں تو بندریا کے پیر گئے سن تو بندریا نے بچے اپنے پیر سکتے اپنی جان کو کوئی شہر نہیں اور جس وقت کسی کی موت آئی اللہ تعالیٰ پربند نے جو جیت رہی ہوئی ہے جنہ مشکلوں میں وہ مبتلا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ فرمانے نے انہوں پتا ہے یا منو کی آر ہوگا تھی کو بیٹھے کی کر سکتے نہ تھی دیکھ سکتے نہ تھی سمجھ سکتے کی اس پہ ڈال حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ موت کا وقت ہو جس نہ مومن جھوٹ بولتا اس وجہ نہ کافر جھوٹ موت کا جس وقت یاد کرو یہ وقت کسی شخص نو چڈن والا نہیں ماں جالنا بادشاہ میرے اے محمد صلی اللہ علیہ محمد جہے تم پہلے پیدا کیتے ہیں کوئی زندہ رہے کوئی تھی کسی سے امید رکھ سکتے ہو یہ موت نہیں آؤ پھر یہ بھی کلو سمجھ رہے ہیں کہ حساب اپنے امر کا سات آپ دینا ہے ماں دیا نماز پڑھیا کم نہیں باپ دیا نماز پڑھیا کم بیٹے دیا نماز باپ نو نہیں کم دینا باپ کی نماز بیٹے نے کم چوری باپ نے کی تو اس سزا ملے گی بیٹے نے کیسن ملے گی اور یہ وقت اللہ کے اللہ نے فرمایا بل موت ہو اب نہ شرا کے نہ اور انسان کو دیکھے کہ موت سے تیری تیری جتی کے تسمے نال بھی زیادہ قریب ہے تینوں نظر نہیں آؤ کچھ تیری عمر کا کدی مویا نہیں دیکھا تو لمبی آس کر رہا کہ بیس سال کا آدمی کہے کہ نہیں میری یہ عمر بڑی بیس سال دے نہیں مرتے بیس سال دے نہیں مرتے کیوں نہیں سمجھتا کہ میری موت اس وقت بھی آتی چالیس سال کا نہیں سمجھتا یہ امید رکھتا کہ میں یہ ستر اسی تک پہنچ رہا وہ سامنے چالیس سال کے نہیں مرتے کس پری پڑھی وقت میں آیا اس زندگی دے ریت واسطے جیڑی ہزار ہاتھ لکھو خا سال کی زندگی دے مقابلے سے ہمیں پناہ ساٹھ سال کی اور اگلی ہزار ہاتھ لکھو خا سال کی جنو برباد کرتے دے تی سوال سہارو اتنے بیٹھ کے اگلے جان کی جتنی ابو بکر نے سواری عمر رہتا عثمان نے سنبھالے اگلی زندگی علی نے سنبھالے جنہ لوگوں نے اللہ تعالی کے دین کے اتنے اپنی زندگی بسر کر موت کے واسطے ہر وقت تیار کہ نیکی کی طرف لگے ہیں توبہ تائب کر رہے ہیں نیک عمل کر رہے ہیں انہوں نے کوئی ڈر نہیں کہ اس ویل مرا گے تو نہیں کتنی مر جی ساری عمر برائیاں کر کر کے فراؤن کی طرح مرن لگا کلما پڑھ لا کو نہ کدی نماز پڑھی نہ کدی روزہ رکھا نہ کدی مسیطے پڑھیا نہ قرآن پڑھیا نہ کدی سنیا نہ کدی جلفی گیا تے مرن لگیا یہ کلمہ پڑھتا سب جی۔ یہ ہوئی گل فراؤن دے متعلق بھی چاہیے نہ اس نبی کی گل منی نہ اس نے ہدایت قبول کی نہ نبیا کی اطاعت کی مرن لگے کہ من تو بے رب موسا و ہارون میں موسا سے ہارون کے رب سے ہی مان ہے اللہ مان لیا نہیں مان ٹھیک ہے الان فراؤن ہون کے وقت آ مرن والے نو کبھی کیا چیز کھا لے آدھا ہون کے وقت ہوں تو گیا ختم اللہ نے دے ایمان لیا وقت کیا لان ہوں کوئی وقت نہیں ہوں سابا کا دروازہ بند ہو کدا قبل نہیں کنتا لوگ مفت دین اس پہلے تندرستی بھی صحیح سلا